ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بن عوف رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا جب وہ آخری حج آیا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے منا میں مجھ سے کہا کاش تم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو آج دیکھتے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے تو ہم فلاں سے بیعت کر لیں گے یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج سے پہر کو کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ سناؤں گا اور ان کو ڈراؤں گا جو عام مسلمانوں کے حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنی رائے سے امیر منتخب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ موسم حج میں ہر طرح کے ناواقف اور معمولی لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ سب کثرت سے آپ کی مجلس میں جمع ہو جائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی بات کا صحیح مطلب نہ سمجھ کر کچھ اور معنی نہ کر لیں اور اسے منہ در منہ اڑاتے پھریں اس لیے ابھی توقف کیجیے جب آپ مدینے پہنچے جو دارالحجرت اور السنا ہے تو وہاں آپ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین و انصار خالص ایسے ہی لوگ ملیں گے وہ آپ کی بات کو یاد رکھیں گے اور اس کا مطلب بھی ٹھیک بیان کریں گے اس پر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں مدینہ پہنچ کر جو پہلا خطبہ دوں گا اس میں اس کا بیان کروں گا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کے دن دوپہر ڈھلے برآمد ہوئے اور خطبہ سنایا انہوں نے کہا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن اتارا اس قرآن میں رجم کی آیت بھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو تیئیس